نفرت اس درجے میں ہے کہ جب تک خون نہ بہایا جائے ان حکمرانوں کے بے قرار دماغوں کو قرار نہیں آتا سکون نہیں ملتا استاذ محترم ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب رحمہ اللہ کی شہادت ایک المناک واقعہ ہے لیکن یہ پاک سرزمین میں پہلا واقعہ نہیں اور شاید آخری بھی نہیں ظاہر ہے جب تک یہ گندا نظام یہاں قائم ہے تو انبیاء کے قاتلوں کا بازار تو گرم رہے گا جب تک کنویں سے نجاست نکال نہیں لی جاتی پانی کے ہزاروں ڈول نکالنے سے کیا ہوگا جامعہ فاروقیہ کراچی ایک عالمی دینی ادارہ ہے جہاں پوری دنیا سے علم کے پیاسے اپنی علمی تشنگی بجھانے آتے ہیں اور الحمد یہ بندے کا مادر علمی بھی ہے بارہ سال تک الحمد اس عظیم دینی مرکز میں رہنے کی سعادت حاصل رہی پہلے درجے سے دورہ حدیث تک اور پھر اسی مدرسے میں تدریس کی سعادت اللہ تعالی نے عطا کی آج جب ڈاکٹر صاحب کی شہادت کی خبر سنی تو میرا دل غموں سے بھر گیا یہ تو میرے اپنے گھر کی خبر تھی یہ تو میرے روحانی والد حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد عادل خان صاحب شہید رحمہ اللہ کی خبر تھی کتنی دردناک خبر تھی بارہ سال تک ان اساتذہ اور مشائق کی زیر سرپرستی رہنے کی سعادت حاصل رہی اور اچانک آج ان کی شہادت کی خبر نے ہلا کر رکھ دیا میں تعزیت کروں یا مجھ سے تعزیت کی جائے وہ تو میرے روحانی والد تھے میاں بیوی کا اسی سالہ بندھن ٹوٹ سکتا ہے لیکن استاذ و شاگرد کا رشتہ ہر وقت قائم و دائم رہتا ہے استاذ محترم محمد عادل خان صاحب شہید رحمہ اللہ سے ہمیں بخاری ثانی اور مشکات اول پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی وہ ایک جرتمند انسان تھے اور شاید بہت سارے لوگ ان سے اسی وجہ سے دور رہتے تھے کہ وہ ان کی جرت و شجاعت سے گھبرایا کرتے تھے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تعریفوں کے پل باندھنا ایک مشہور رسم ہے پر ان کی حق گوئی اور بےلوس خدمت تو ہمارے سامنے تھی وہ ظاہری روب و داب سے بہت دور رہتے تھے مگر اللہ تعالی نے ان کو اپنے والد ماجد حضرت شیخ رحمہ اللہ کی طرح ورثے میں عطا فرمائی تھی وہ جلالی طبیعت کے مالک تھے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ بارہ سال کے طویل عرصے میں کبھی بھی ان سے آنکھیں ملانے کی جرت ہوئی ہو لیکن وہ اپنی عام زندگی میں بہت ہی شیرین تباہ تھے ہزاروں شاگردوں کے استاذ لاکھوں مسلمانوں کے پیشوا استاذ العلماء کے مایا ناز فرزن ہمارے شفیق مربی شہادت کی چادر اوڑے اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون آج مجھے دو ہزار ایک کی وہ خون آلود اساتذہ کرام کے مبارک چہرے یاد آ رہے ہیں جو گھر سے مدرسے آتے ہوئے شہید کر دیے گئے تھے اور اس واقعے نے میری دنیا میں ہلچل مچا کر رکھ دی تھی وہ حکومت پاکستان جس کی ہم قدر و عزت کیا کرتے تھے جس کی حرمت و وفا کے گیت ہمارے سامنے سنائے جاتے تھے اس بہتے خون کی برکت سے میرے دل میں انتقام کی آگ سلگ اٹھی تھی الحمد اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ جیسے حقیر فقیر اور کمزور انسان کو اس بدبودار نظام اور قاتل و مجرم حکومت کے خلاف اسلحہ اٹھانے کی توفیق عطا کی اللہ استقامت دے اور نعمت شہادت دے یقیناً ہم اپنے اساتذہ سے محروم تو ہوئے لیکن جہاد کی نعمت ہمیں حاصل ہوئی آج بیس سالوں بعد پھر ایک بار میرے ایک عظیم استاذ کے عظیم صاحبزادے کی لاش خون میں ڈوبی لاش پھر دوبارہ سہبارہ ہمارے موقف کی تائید کر رہی ہے اور میدان جہاد کی طرف بلا رہی ہے کہ اس نظام کے خلاف اسلحہ اٹھانا لازم ہے تعمیر کو تخریب لازم ہے مظلوموں کی لاشوں پر آنسو بہانا یقیناً آپ کا حق ہے لیکن اس سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے خون کا بدلہ خون یہ الہی قانون ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ ایک ایسے شخص کی لاش ہے جو ایک نامور انسان جن کا لقب استاذ العلماء تھا کے فرزند تھے یہ ایک ایسے انسان کی لاش ہے جو شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ کے نور نظر اور لخت جگر تھے جس ماتھے پر آج خون ہے اور جس گال پر آج گولی کے آر پار نشان ہیں اس گال پر ہزاروں بوسے ان کے ابا حضور نے دیے ہوں گے یہ اس انسان کی لاش ہے جسے ایک جہاں ڈاکٹر عادل خان کے نام سے جانتی ہے انس عمیر حسن زبیر صاحبان جن کے نور نظر ہیں جو اب مولانا اور مفتی ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے یہ لاشا اس عظیم انسان کا ہے جو دین کی خدمت کے لیے امریکہ تک گیا جو دار الحرب ہے پر زندہ سلامت لوٹ آیا لیکن اس نظام نے ان کا خون بہایا جو مدینہ ثانی قائم کرنے کا جھوٹا دعوے دار ہے ہر کوئی اپنے ابا کی موت پر روتا ہے انس عمیر حسن زبیر اپنے ابا کی لاش سے لپٹ کر روئے ہوں گے اور بہت روئے ہوں گے ہماری آنکھیں بھی رو رہی ہیں دل بھی رو رہا ہے وہ آپ کے جسمانی اور سلبی ابا تھے اور میرے ایمانی ابا روحانی ابا جن کو ہم نے ہر وقت متانت کا پیکر دیکھا آج ان کو خون میں ڈوبا دیکھا گویا چنار کا عظیم درخت زمین پر پڑا ہوا تھا اس اس رب کی کی کی زمین پر پر جس جس کے لیے ان زندگی وقف تھی پاک سرزمین محبت میں ان کے عظیم ابا نے ہندوستان نامی دار الحرب کو خیر بات کہہ کر پاکستان نامی دارالاسلام کی طرف ہجرت کی تھی ایک حکی دل میں اٹھتی ہے کہ ہندوستان نامی دار الحرب میں سال میں کتنے علماء قتل ہوتے ہیں اور پاکستان دار دارالاسلام میں سالانہ کتنے علماء کا خون بہایا جاتا ہے سلائے عام ہے یاران نقطہ کے لیے میرے بھائیوں میری بہنوں آئی ایس آئی یعنی انتہائی شریر ادارہ ہزاروں علماء کے قتل اور اغوا میں ملوث ناپاک ادارہ ہندوستان کے خلاف جہاد کی باتیں کرتا ہے تو وہ ہوئے شاہ سلامت اور ہم اس نجس پلیت نظام کے خلاف قتال کی بات کریں تو ہم ہوئے اہ ملامت کیا ترازو ہے کیسا ناپ تول ہے کیا دوغلا پن ہے غزوہ ہند کے ہم بھی قائل بلکہ عامل بھی ہیں مگر آئی ایس آئی سے آزاد ہو کر وطن عزیز پاکستان میں بسنے والے بھائیوں بہنوں انڈیا کے خلاف بھی جہاد لازم ہے پر آزاد جہاد جو ایس آئی کے تابع نہ ہو جس کا ریموٹ کنٹرول ابلیسوں کے ہاتھوں میں نہ ہو اور پاکستانی نظام کے خلاف بھی جہاد لازم ہے شیو کے خلاف بھی جہاد لازم ہے مگر آزاد جہاد جو فی سبیل اللہ ہو اللہ توفیق عطا فرمائے آج پاکستان میں مدارس مساجد اور علماء کے خلاف ابلیسی منصوبے بروئے کار لائے جا رہے ہیں شیطانی سازشیں بنی جا رہی ہیں چاہیے کہ ہم سب اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اور نیک بن کر اپنے اساتذہ کا انتقام لیں اور اس نظام کو اکھاڑ پھینکیں اور اس نظام کو اکھاڑ پھینک کر اسلامی نظام قائم کریں یاد رہے کہ یہی بہترین انتقام ہے لیکن یہ اپنا اور دشمنان دین کا خون بہائے بغیر ممکن نہیں جب علماء کرام کا خون بہایا جا رہا ہو مساجد و مدارس پر بمباری کی جا رہی ہو اور ان کو مزید شکنجوں اور پنجوں میں کسنے کی کوششیں کی جا رہی ہوں ایسے حالات میں پرامن جہاد کے کوئی معنی نہیں ایسے حالات میں مسلح جہاد ہی ہوتا ہے اور یہ بہترین پیغام ہے اسلام کا اور بہترین انتقام ہے اساتذہ کرام کا اب تھوڑی دیر کے لیے قلم کو رکھ کر اپنے عظیم استاذ کو جو ایک عظیم استاذ کے فرزند تھے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اس عمر میں اللہ نے آپ کو شہادت کی عظیم نعمت عطا کی سفید داڑھی لال لال لہو میں نہائی ہوئی آپ اس حال میں جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو کتنے پیارے لگیں گے استاد جی وصاح صرف تل کمالوسا رجالو هذا ابو الحسن والزبير في نعشه قوموا وانظروا كيف تسير الجبال استاد جی کاش کے آپ کے پاس ہوتا تو آپ کی یخبستہ پیشانی پر ایک نہیں چند گرم بوسے ضرور ثبت کرتا آپ ہمارے ابا ہیں آپ ہمارے ابا ہیں ہمارے بڑے ابا کے بیٹے ہیں ہم عہد کرتے ہیں کہ آپ کا خون رائے گا نہیں جائے گا ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم مجاہدین پاکستان آپ کا انتقام ضرور لیں گے انشاءاللہ اللہ قلب نزدیک ہے قالب دور ہے جی اپنے جسمانی ابا کے جنازے کو میں کندہ نہ دے سکا آج اپنے روحانی ابا کے جنازے کو عالم خیال میں آنسو کی لڑیوں کے ساتھ الوداع کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اپنے ابا حضور کے ساتھ اعلی مقامات عطا فرمائے اللہ تعالی مفتی محمد انس مولانا محمد عمیر مولانا محمد حسن مولانا محمد زبیر صاحبان اور تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ تعالی عالم آخرت میں آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے ان صحابہ کرام کے ساتھ جن کی عزت و ناموس کا دفاع کرتے ہوئے آپ قربان ہو گئے آپ کی اچھی حالت میں ملاقات کروائے آمین ثم آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر ہی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ولا و ان لا سبحان الا انت اشحد واتوب و والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ